یہ ضروری نہیں کہ جو جادو ہے یا تو جنات تھی یا سر وہ صرف برے لوگوں کو ہی ہو اچھے لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے اور میں نے کہا تھا کہ پہلی بات تو اگر تقدیر میں ہے تو ہو جائے گا لیکن پریکاشن لینی ضروری ہے جو بھی میں نے احتیاط بولے ہوئے وہ آپ نے دھیان میں رکھنے ہیں وہ احتیاط کرنی ہوگی دوسری چیز کتنا بھی اچھا انسان ہو کبھی نہ کبھی غصہ کر لیتا ہے تو غصہ جب کرتا ہے تو وہ شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے پھر اور بھی چیز میں نے بتائی تھی بہت زیادہ غم کی وجہ سے بہت زیادہ خوف جب آ جاتا ہے تب بھی چلا جاتا ہے شہوادی خواہشات جو ہوتی ہے زیادہ تر تو اس وقت بھی جن جنات اندر چلے جاتے ہیں اور آپ جن جنات اندر جائیں گے تب وہ جادوئی اثر ہوگا نا کیونکہ وہ اپنے اندر یعنی اندر جا جا کے کے کے یعنی باڈی کچھ چینجز کرتا ہے جیسے اگر کسی نے بانج کا جادو کیا ہے تو اس کے یوٹرس میں جا کے کچھ چینج کرے گا اس طرح سے اگر کسی نے پاگل بنانے کا جادو کیا تو اس کے دماغ میں کچھ وہ جا کے ہلائے گا کیونکہ آپ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جو جنات ہے نا شیطان شیطان انسان کے جسم میں ایسی گردش کرتے ہیں جسے خون گردش کرتا ہے تو اس کو اجازت دی گئی ہے ہمارے خون کے اندر گردش کرنے کے لیے وہ اندر جیسے خون بہ رہا ہے نا ویسے جنات جو شیاتین ہوتے ہیں وہ بہ رہے ہیں ہمارے اندر تو وہ چینجز کرتے ہیں اب اس کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے میں نے رکیا شریا بنایا ہوا ہے اس میں میں تین دعا آپ کو سکھاؤں گی اور وہ تین دعائیں کوئی بھی ہو جس پہ اثر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو سب نے پڑھنی ہے وہ تین دعائیں انشاءاللہ وہ بتاؤں گی میں آگے کہ کیا دعائیں وہ جب پڑھتے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ بہت یعنی ریلیکس بھی لگتا ہے پلس جو راکھی ہوتے ہیں رکیا کرنے والے اب دیکھیں رکیا کرنے والے ہم اوتھینٹک لوگوں کو کہتے ہیں اور عامل جو اکثر بولا جاتا ہے وہ ایسے ہی جھوٹے بابا جو بنے ہوئے ہیں نا ان کو عامل کہا جاتا ہے خاص طور سے ضروری نہیں لیکن اکثر اور راکھی جو ہوتے ہیں انہوں نے خود بتایا کہ جب بھی جن کا بھی کہتا تھا کہ میں اس کے باڈی سے نکل کے تمہارے باڈی میں آؤں گا تم کیوں مجھے نکالنا چاہتے ہو تو راکی کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آ جاؤ لیکن وہ شیطان جو تھا جن جو تھا باڈی میں جا ہی نہیں رہا تھا اس نے وہ کہا کہ تم نے یہ یہ دعا پڑی ہوئی ہے اس لیے میں نہیں داخل ہو سکتا تو وہ دعائیں اپنے اس کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ کچھ راکد یہ بات ہمیں بتائیں کہ ہم کوشش ہماری طرف سے کرتے ہیں شفا دینا اللہ کے ہاتھ میں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کتنا بھی ان کے اوپر دم کریں وہ ان کے پاس سے نکلتا ہی نہیں وہ جادو ہو یا جنات ہو انہوں نے ریزن یہ بتائے کہ یہ کیوں ہوتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے تو اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا اس کا توڑ یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کثرت سے کرے کیونکہ حدیث میں بھی ہے نا کہ جو بھی کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے یا ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے یا پھر رشتہ داریاں کاٹتا ہے تو اس کی جو سزا ہے وہ اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ تین کام میں سے کوئی کام کیا ہو اس نے اس لیے اس کی سزا اس دنیا میں اللہ دے رہا ہے تو ان انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کثرت سے استغفار کریں اور میرے ویب سائٹ پہ بھی آپ سید الاستغفار کا وہ پوسٹر آپ دیکھ لینا اللہ مانتا ربی وہ جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے اور بھی استغفار کرتے رہنا ہے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سو سے زیادہ پر ڈے استغفار کرتے تھے تو ہمیں کتنا کرنا ہے ہمیں تو اس سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے ہم تو کتنے گنہگار ہیں تو ہمیں ضرورت ہے توبہ استغفار کی کبھی کبھی جو آفتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو اس کا کوئی توڑ نہیں اس کا توڑ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے اگر رشتہ داری کاٹی بھی ہے کسی کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو وہ پھر اصلاح کی جائے رشتے داروں کو جوڑا جائے تکبر نہیں کرے بلکہ ان کو کال کریں ان سے معافی مانگیں یا ان کو کچھ گفٹ دے دیں یا کچھ ایسی چیزیں کرے کہ وہ جڑ جائے آپ سے اور اگر ماں باپ کی نافرمانی کیے تو ان کو بھی سوری بولے اور ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرے اگر کسی کے اوپر ظلم کیا ہے جیسے کام والیوں وغیرہ پہ نوکر چاکر جو رہتے ہیں ان پہ ظلم کیے ہوئے رہتے ہیں اور جو مظلوم رہتی ہے اس کی دعا ہمیشہ لگتی ہے وہ بھلے ہی وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو یا مسلمان ہو یا کسی بھی دھرم کا ہو تو اس کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ اللہ سن لیتا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کا ہی بندہ ہے نا اللہ نے ہی اس کو پیدا کیا ہے نا تو اس لیے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کی بھی اصلاح کرے اس سے معافی مانگے اور اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے تو کثرت سے استغفار اس کی علاج کے لیے بتایا گیا ہے کثرت سے استغفار اور اپنی اصلاح کرے جو بھی کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کریں تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں